چی بشارت اکی کلمچ اس خدا سند طرف آسہ اخ اخ یعنی اخ لڑکا تمس امس آو مسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم سٹا خوبصورت تو خوبرو آ سٹا باکمال کمال باعزت عزت دنیا مز آخرتس مز اور بی سٹا مقرب مز خدا سندوں نزدیک بندو مزہ ویوکل نماس فلم و کہلا ویوکل الناس اور سکر کلام تل مز و کہلن اور بوڑ و سوال امی معنی کیا گو بوڑ و سری کلام معنی تو مطلب گو نمبر بطور کر کلام یہ زر سکام سم ماج کنہ تم سات کلام کر موجز اور بوڑ و کلام معنی گو کہ یل جوانی جونی واتی تہن کلام آ زبردست پور اثر حیران آسن گھن بڑ بڑ انسان بڑ بڑ فصیح و بلیغ اور اچ مراد یہ سا کر تبلیغ زبردست پور خطیب فرماون کہ عمر مبارک اس باہوری وری اور سو خطاب کرن سو کلام کرن کہ حیران اس لوگ معجزان کلام وقت مند لکچارہ مر کلام یہ اس ام موجود کہ یہ سات لک کر تہند والدہس پر تم ساتھ کر کرسو کلام سو کلام تم تشکیل سورے مریمس میل اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرم تمہ کہ بشارت دیون اللہ تبارک تعالیٰ تو بہرحال تمہیں تذکری بروٹ کن آخری ٹکڑ ونو گڈنیت کو تائی چلو ٹھیک جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم دی تون فوق وان یل تمن وقت ووت کہ تم دین جنم امس بچس تم سات کی تم واری پریشانی کہ بچا ہون لکن می کیا کیا معاملہ سب دی بروٹ کن لہذا سوی شتا جی پنی بشتی منز گئی سے دور اکس نخلسان سنت تج سب دے دور دے عیسا علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ فرمو کی تئی نیری واپس گچو پنہ بستی من بستی من جل تھی واتو تو تل یہ لکھ مانو کہ یہ کت بچ تھی کرو پان خاموشی اشار کرو امس بچس کن دس امس پھر امی تذکر چھ سورہ مریم سر مریمس مر منل بشری احدن فقولی اندر فکل انسیا اگر سے کہا انسان سمكھی سوچی وی اور پتہ پرچھی كے ذنس میں آسا چھو آج روز تھومت کیا مگر ذيد نى كی اشار سيدى جس فلان مكل يم انسيہ آج اگر ہيكہ انسان سے کات کے لیت کیا کہ تین روزن اخ اسمہ اک تم روز روزن تم نت مز تہین اس لیے قرآن پاکن فرمو پتہ آئی سا خاتون امس بچس یت کھنج مک گئی جمع یا مریم الگت جیت تی شائین فریہ دس ہائے مریم افسوس یہ کیا سے ولی خدا اور چون خاندان جیتہ تھوت تو یا اخت هارون ما کان ابو امرا سوء و ما كانت امك بغيا دبوس چون موج اس نہ قسم کے اور چون مول اس نے انسان کے سوس امامت کرن اس تھج پائی کو سد تمرا ایجا کرت فاشارت الی چونکہ تم شنو جواب دین تم کو اشارہ تم نے کم سی پرچو کمس اس کزو ہم سی پرچو قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا انت مودا اس کے اس کیا کلام کرو مس لوکٹس بچس سے یہ کیا ہوئیں دی کیا بوز یہ کیا ہوئیں دی کیا بوز کیا ہوئیں یل تیمو ون یہ کیا ہوئیں بس بچن کو کلام بچن کیا ہو قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا تقرير كافر سبحان الله أتمنى أقيدك بيانتي قد نكي لفظ إني عبد الله إني نعلوك وبرز قد أشن یہاں پہ لگت یہ خدا سو نچو نا بند تم کور فصل میں آئی کتاب دن وجعلنی نبی تم بنوس نبی کیا بنوانس معلوم سپدو نبی سے لکچارس مجھے نبی البتہ اعلان ذمہ داری یہ پتہ برو کنت تمہ سوپن وجالنی مبارکہ بہ بنونس بابرکت کیا بنونس اینما بنو نسل تیار وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مش پروردگارن تاکیدی حکم کرمت نماز جنت زکات نماز جنت ما دمت حيا یتس کال زند روز دیتس کال وبرم بوالدتی بیشتر بھی سٹا رت سلوک کرن وال پانی ماج سیت مول سن تذکر کر نیل مولی وس ولم یجعلنی جبارا شقیا بچس پروردگارن بدبخت بنومت کے شقی بنومت کے بچو سعادت مند والسلام علیہ سلام بسن میں پہ یو ما ولیت تو یمہ دہ بہ زاس ویو ما مہ تو پی دنیا منت و بے دبارک زندہ کر جامع تقریر حیران گئی سیری یت فسیو بلید تقریر ات مز عقید تذکر تھی ات مزا آو اعمال ہند تسکر تھی ات پن بزرگی ہن تذکر تھی میں کیا کیا شاء اللہ تعالیٰ آتا کرمو بہرحال فرموک سو بچہ سا کر وہی کلم الناس لکن سی فی المہدی یل سو ماجد فن مز وکہلا یل بوڑ وات امی مانے گو لکچارس مجھ تم کت کر دعوت دوڑ وت تی دن سی پیغام کم لکن ومن الصالحین بے آس شٹا صالحین و مز ٹھان نیکوکار انہیں یعنی نبی آس یہ فرمو الناس فی المادی کوئی کلاصف المن ثالح اس ملائک کرن کلام مسی ونیل طور فکر حضرت مریم اس کی یہ تو ہوگا یا ان وکانہ امر مقضیہ قرآن اس یہ تو آپ مانے یا نہ مانے یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے ون سے پروردگار اس کنت تو آپ مانگنی عرض کرنے قالت رب ولد قالت کہا اس نے رب اے میرے رب انا لی ولدن کیسے ہوگا میرے لیے بچہ ولم یمسسنی بشر مجھے چھوا نہیں کسی انسان نے یعنی کسی آدمی نے مجھ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا مطلب تو تو یہ کہ نہ نکاح میرا ہوا ہے اور نہ میں ایسی قسم کی عورت ہوں یہ کیسے ہوگا قال اللہ تعالیٰ فرما ایسے ہی ہوگا انہیں بغیر نکاح کے ہوگا کیوں اللہ یخلق ما یشاء اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے پھر کتنی دیر لگتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ کرنے میں اذا اذا قضا امر جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی معاملے کا یہ پروردگار کنی معاملہ فیصلہ کہہ دے پھر يَقُولُ لَهُ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز سے کون ہو جا فیقون تو وہ چیز ہو جاتی ہے پر وہ دکھار فون کون کن ہو جا فیقون بنے وہ چیز ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں کیا نکاح ہو پھر اس کا باپ ہو اس کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور یہ تو ہو گیا اس کی پیدائش کا معاملہ کتنا ہے پیدائش کا شیم طریقہ ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ اللہ تعالیٰ سکھائے گا ان کو کتاب کتاب سے مراد ہے جتنی بھی آسمانی کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں دیں گی وَالْحِكْمَتَ دَانَائِ دانائی ان کو عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ و وَالْإِنجِيلِ بالخصوص دو کتابوں کا علم ان کو دیا جائے گا بالخصوص ایک تورات کا ایک انجیل کا تورات تو نازل ہو چکی تھی تورات نازل گمس انجیل اب نازل ہونے والی ہے فرموک تورات تو انجیل علم دموتم اس میں ایک اور نقطہ لکھا ہے مقصرین نے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَاب کتاب اس کو ہم کتاب مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد سنت رسول اکرم وسلم کا علم سکھائیں گے سوال کیسے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام وسلام تو دوبارہ تشریف لائیں گے دوبارہ تشریف لائیں گے اگر قرآن پاک معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا ان کو فیصلے بھی کرنے ہیں نا ان کو تبلیغ کرنی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک بھی سکھائیں گے اور حضور پاک کے جو علوم تھے سنت وہ سب اس تبھی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کریں گے پھر گویا کہ سارا قرآن پاک ان کو یاد ہو جائے گا قرآن پاک کے رموز اور اسرار اور تفاصیر یہ سب تو کتاب و سنت کا علم دیا جائے گا فرماتے ہیں وہ الم الکتاب الحکمت مانے گو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قرآن پاک اور رسول پاک سے ان کی سنت کا علم سکھائیں گے وہ تورا طل اور تورات کا اور انجیل کا رسول اور وہ رسول ہوں گے سنو نیلا بنی اسرائیل کتاب وہ ہے کہ انہیں لگتی یم سوچو کہ رسول بنائیت کمن کن بنی اسرائیل کن معلوم سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام صرف نبی ہیں بنی اسرائیل کے اور رسول اللہ رسم پوری کائنات کے نبی ہیں سوال یہ ہے کہ علیہ صلاح والسلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو کس حیثیت سے تشریف لائیں گے کیا کوئی نئی کتاب لائیں گے نئی نبوت لے کر آئیں گے کیا لوگوں کو یہ اس وقت ان کے نبی ہونے پر ایمان لانا پڑے گا اور کیا نوزب اللہ نظر وہی شریعت کو چھوڑیں گے کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام تو تشریف لائیں گے گویا کہ بحثیت ایک امتی بحثیت ایک ایک امتی کے اور اسی قرآن پاک کو آگے بڑھائیں گے کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے نہ آئیں گے اور یہ وجہ سے کہ امامت کرن پانی کی گڈنچ نماز پر اتفاقی کہ دمشقس مزاً تم ساتھ دیگر نماز تیار لک جمع اور انتظار کی صلی السلام وسلام تشریف تو ملائک ان تم مینارس پہ تھنک تھی بن والے کی تاکہ سارے لکن لگ پتہ سا یہ کت آسمان پہ نتھوئی ولتھ بنتا ہے یہ پرور دن تین سوچ ات پہ کس فٹ آج بن تین اسے مینارے پر ان کو رکھیں گے لوگ دیکھیں گے تو سیڑھی لائیں گے اور سیڑھی لگا کر حضرت سیڑھی سے تشریف لائیں گے اور ڈائریکٹ مسجد میں آ جائیں گے گویا کہ آسمان سے ہی باوضو ہوں گے تو دو چادریں پہنے ہوئے ہوں گے آپ دوسرے بے تحبت وہ اندر داخل ہو جائیں گے تو سب لوگ سلام کریں گے وغیرہ وہ یہ تو امام مہدی وہ اس وقت وہاں موجود ہوں گے وہ درخواست کریں گے حضرت آپ نماز پڑھائیے حضرت فرمائیں گے کہ نہیں نماز تو آپ پڑھائیں گے نماز تو آپ ہی میں سے کوئی پڑھانا چاہیے تو امام مہدی وہ نماز پڑھائیں گے امامت کریں گے اور عیسیٰ علیہ و وسلام ویسے مقتدی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے یہ اعلان ہوگا کہ لوگوں میں حضور پاسم کا امتی بن کر آیا ہوں مجھے امتی کے اعتبار سے یہاں کام کرنا ہے جیسے اور اولیاء اکرام کام کرتے ہیں جیسے امام مہدی کام کرتے ہیں تو میں کوئی نئی نبوت لے کر نہیں آیا ہوں اس لیے میں اسی امت کے ایک فرد کے پیچھے اقتداء کروں گا یہ فرمایا کہ ان کو تورات کا علم بھی دیا جائے گا انجیل کا بھی اور وہ نبی ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف انی قد جئتکم اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل کے پاس فرمایا بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس بھی آیت نشانیوں کے ساتھ کس کے ساتھ میں رب تمہارے رب کی جانب سے تم نشانی کیا اتہاس نمبر ایک انی اخلق لکم من الطین انی بے شک میں اخلق بناتا ہوں لکم تمہارے لئے من الطین گارے سے رب کہ ہے توہری پرندے کی شکل پرندے کی تو عیسیٰ علیہ السلام والسلام پرندے کی شکل بناتے تھے مجتماش نا آسن میں مور میں بلبل تو اس طرح سے مٹی سے بناتے تھے فعن فکوفی ہی پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں فرقن توئیرم بےزن اللہ تو وہ واقعی اڑتا ہوا جانور ہو جائے گا اللہ کے حکم سے اس لیے عیسیٰ علیہ السلط میں چین جانور بناؤں فوق دیتو سوس پیش کو جانور بنن تو وڑن یہ معجزہ تھا وہ ابری الاکمہ اور میں ٹھیک کرتا ہوں اکمہ کو اندھے کو نابینا کو والابرس اور کوڑھی کو کوڑھی کا مطلب ہے یہ میں تم سفید داغ آشن یہ منشن کرن ٹھیک اصل وجہ ہے کہ یہ بیماریاں اس وقت لا علاج تھی کیا تھی ستی قدم امس اوس نگر گاشی نہیں تم زمان ادھر کر یہ بیماری لہذا حضرت نے فرمایا میں ان کو ٹھیک کر دوں گا اور آسمان لگا عجیب نقطی لکھمت کہ پرت کنش نبی اللہ تک تمہیں زمان سوئی موجز یمیش تمہیں ضرورت ہے مثلا موسیٰ علیہ السلام زمان اس موجز اس جادو کی زور کمیوک ہائی جادو کا رشتی تمہیں دیتا کہ موجز امی قسموک کہ تمہیں اس آسے مبارک یاد اتراؤں تاتوز بنا اجدر اور لہذا سوس نگلاؤں پر ظاہر نہیں امی انداز دیکھ موضوع عیصا علیہ سلات زمانہ مند حکیم زبردست کیا کمن بیمار بار علاج کارا مگر تم بمار علج کر یاد یہ اون دبا امس این نکلے کہین باقی دس کل دس کرم علاج ہے یہ پان سفید گفید علاج کھی ص علیہ صلاحات وسلام تمہیں ایڈمٹ تھوان کی تنہم نہ اورٕ آیو بٮ۪مار یورٕ اوس گژھان ٹھیک بس اتھ راجو دست مبارک گاش انت حکیمت دب دب کہ بھائی ہمارے علم سے تو باہر والی چیز ہے اور ساری طور فکر کی پر خدائی طاقت اس لیے فرمایا میں نابینا کو ٹھیک کر دوں گا اور کوڑی کو ٹھیک کر دوں گا وہ علما تعبی عزم اللہ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے کس سے آسا مور مجھے زندہ کنش تو قبر پر جاتے تھے اور فرماتے تھے کم بیس نلّا کم اللہ کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے یہ یس قبر پہ گچین سکے گزن میت کیا کھڑا حالانکہ سہ آج میت میں سے خبر کوتا کال اس اس لیے ہو بڑی بڑی بب آج میں بب تھا کھڑا حضرت فرمت قوم اللہ وہ کھڑا ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے تو یہ معجزہ تھا اس کی وجہ سے لوگ ان کے معتقد ہو گئے اور ان کو نبی مانا تو بچپن میں اس لیے کیونکہ تمہ لگائے تہمت تہذی والدہ والداشت اس تہمت سے بھری کرنے کے لیے اس نے اس وقت کلام کیا سب کو معلوم ہو گیا یہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے اور بڑے ہو کر انہوں نے یہ چیزیں دکھائی معجزات وہ ان بھم بم تکون عملی معجز بیمار ٹھیک کروں اون ٹھیک کروں پرندن پرند یاس پھوک دن تو بنا تم بنا اصل جانور مت مجد کرن اب علمی معجزہ ہے وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تم کو بتا دوں گا بما تا نہ جو تم کھاتے ہو کہاں سیون حضرت فرمان تجرت پلن چیز سوٹ تجھے بات سیٹ کیسا ہمات دس روم اور جو تم گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو میں یہ بتا دوں گا تمہارے گھر میں یہ چیز ہے تمہارے گھر میں یہ چیز ہے ان فی ذالک لکم بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے ان کنتم تم اگر تم لوگ ایمان لانے والے ہو بہت بڑی نشانی ہے میرے نبی ہونے کی کس کی اب اس میں کیوں بتایا گیا نبی ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود نے مخالفت شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کی اور لوگ مجھے کہنے کہ ہے کیا شروع ہتا ان گاش ادو اد جادو چھس نا ات شسنا جادوگر پرندہ سے سے بنو یا جانور جادو جادوگر کیا ہونا تو یہ کہنے لگے اور کہنے لگے یہ چھ معجزان طور پر زامت تو تہمت لگائی ان کی والدہ پر تو یہود تو برباد ہو گئے اس طرح سے اور نصارہ نے تو اسلام قبول کر لیا ان کو نبی مانا لیکن جب دیکھا کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہنے لگے ہیں نبی گو ٹھیک ہے مگر مود بھی جسمہ کرے سن وہ کرے کہنے لگے تل کیا ناز جو چو ہی آمد ہندس وجود اس میں خدا سن نیچو تو وہ تو برباد ہو گئے افراد کی وجہ سے اور یہود برباد ہو گئے تفرید کی وجہ سے اور صحابہ کرام نے معجزات دیکھے رسول اللہ وسلم کے عجیب عجیب معجزات لیکن سب جو ہے وہ اپنے اس پر رہے کس پر اعتدال پر رہے کہ اللہ کے نبی سم کو نبی بھی مانا سب سے زیادہ کامل مکمل بھی مانا اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی مانا لیکن اللہ نہیں مانا خبر اس میں تذکرہ تازہ تھے علیہ صلاح السلام کی پیدائش کا اور ان کے مخصوص